ایک اپیل کا جادو ہری شنکر پرسائی ایک دیش ہے گنتنتر ہے سمسیاؤں کو اس دیش میں جھاڑ پھونک ٹونا ٹوٹکا سے حل کیا جاتا ہے گنتنتر جب کچھ چرمرانے لگتا ہے تو گنیا بتاتے ہیں کہ راشٹرپتی کی بگھی میں کچھ گڑبڑ آ گئی ہے راشٹرپتی کی بگھی کی مرمت کر دی جاتی ہے اور گنتنتر ٹھیک چلنے لگتا ہے ساری سمسیاں محاوروں ناروں اور اپیلوں سے سلجھ جاتی ہیں سامپردائکتا کی سمسیا کو اس نعرے سے حل کر لیا گیا ہندو مسلم بھائی بھائی ایک دن کچھ لوگ پردھان منتری کے پاس یہ شکایت کرنے گئے کہ چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں پردھان منتری اس سمے گائے کے گوبر سے کچھ کر رہے تھے وہ سو موتر اور گائے کے گوبر سے دیش کی سمسیاؤں کو حل کرنے میں لگے تھے انہوں نے لوگوں کی بات سنی اور چڑ کر کہا آپ لوگوں کو قیمتوں کی پڑی ہے دیکھ نہیں رہے کہ میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں میں گوبر سے نیتک شکتی پیدا کر رہا ہوں جیسے گوبر گیس ویسی گوبر نیتکتا اس نیتکتا کے پرکٹ ہوتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تیس سال کے کانگریسی شاسن نے دیش کی نیتکتا ختم کر دی ہے ایک موفٹ آدمی نے کہا ان تیس سال میں سے بائیس سال آپ بھی کانگریس کے منتری مکھ منتری اور پردھان منتری رہے ہیں تو تین چوتھائی نیتکتا تو آپ ہی نے ختم کی ہوگی پردھان منتری نے غصے سے کہا بکو مت تم قیمتیں گھٹوانے آئے ہو نا میں ویاپاریوں سے اپیل کر دوں گا ایک نے کہا صاحب کچھ شاسکی قدم نہیں اٹھائیں گے دوسرے نے کہا صاحب کچھ ارد شاستر کے نیم بھی تو ہوتے ہیں پردھان منتری نے کہا دیکھیے میرا وشواس نہ اردھ شاستر میں ہے نہ کارواہی میں یہ گاندھی کا دیش ہے یہاں پریورتن سے کام ہوتا ہے میں ویاپاریوں سے نیتکتا کی اپیل کر دوں گا وہ قیمتیں ایک دم گھٹا دیں گے اپیل سے ان کے دلوں میں میں لوب کی جگہ تیاگ فٹ کر دوں گا میں سرجری بھی جانتا ہوں اور ریڈیو سے پردھان منتری نے ویاپاریوں سے اپیل کر دی ویاپاریوں کو نیتکتا کا پالن کرنا چاہیے انہیں اپنے ہردے میں مانویتا کو جگانا چاہیے اس دیش میں بہت سے غریب لوگ ہیں ان پر انہیں دیا کرنی چاہیے اور اپیل سے جادو ہو گیا دوسرے دن شہر کے بڑے بازار میں بڑے بڑے بینر لگے تھے ویاپاری نیتکتا کا پالن کریں گے مانویتا ہمارا سدھانت ہے اور قیمتیں ایک دم گھٹا دی گئی ہیں جگہ جگہ ویاپاری نعرے لگا رہے تھے نیتکتا مانویتا اتنے زور سے اور اتنے سے نعرے لگا رہے تھے گیہوں سو آنکھیں ملی پھر پڑھا ملی پھر پڑھا پھر ملی اور پھر پڑھا وہ آنکھیں ملتا جاتا اور پڑھتا جاتا اس کی آنکھیں سوج گئیں تب اسے بھروسہ ہوا کہ یہی لکھا ہے اس نے دکاندار سے کہا کیا گیہوں سو روپے کوئنٹل کر دیا پرسوں تک تو دو سو روپے تھا سیٹھ نے کہا ہاں اب سے ہم سو روپے کے سے ہی گیہوں دیں گے گراہک نے کہا ایسا غزب مت کیجیے آپ کے بچے بھوکے مر جائیں گے سیٹھ نے کہا چاہے جو ہو جائے میں اپنا اور اپنے پریوار کا بلیدان دوں گا پر قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا نیتکتا کا اور مانویتا کا تقاضا ہے گراہک گڑ گڑانے لگا سیٹ جی میری لاج رکھ لو دو سو پر ہی دو میں پتنی سے دو سو کے حساب سے پیسے لے کر آیا ہوں سو کے حساب سے لے کے جاؤں گا تو سمجھے گی میں نے پیسے اڑا دیے ہیں اور گیہوں چرا کر لایا ہوں سیٹھ نے کہا میں کسی بھی طرح سے سو کے اوپر نہیں بڑھاؤں گا لینا ہے تو لو ورنہ بھوکے مرو دوسرا گراہک آیا وہ ذرا اکھڑ تھا اس نے کہا اے سیٹھ یہ کیا اندھیر مچا رکھا ہے بھاؤ بڑھاؤ ورنہ ٹھیک کر دیے جاؤ گے سیٹھ نے جواب دیا دیکھیے میں دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہوں تم مجھے کاٹ ڈالو مار ڈالو میں بھاؤ نہیں بڑھاؤں گا نیتکتا اور مانویتا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے ایک غریب آدمی جھولا لیے دکان کے سامنے کھڑا تھا دکاندار آیا اور اسے گلے لگانے لگا غریب آدمی ڈر سے چلایا ارے مار ڈالا بچاؤ بچاؤ سیٹھ نے کہا تو اتنا ڈرتا کیوں ہے بھائی غریب نے کہا تم مجھے دبوچ چو رہے ہو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے سیٹھ نے کہا ارے بھائی میں تو تم سے پیار کر رہا ہوں پردھان منتری نے مانویتا کی اپیل کی ہے نا ایک دکان پر ڈھیر سارے چائے کے پیکٹ رکھے تھے دکان کے سامنے لگی بھیڑ چلا رہی تھی چائے کو چھپاؤ چائے کو چھپاؤ ہمیں اتنی کھلی چائے دیکھنے کی عادت نہیں ہے ہماری آنکھیں خراب ہو جائیں گی ادھر سے سیٹ چلایا میں نیتکتا میں وشواس کرتا ہوں کھلی بیچوں گا سستی بیچوں گا کالا بازار بند ہو گیا ہے ایک مدھیم ورگیا آدمی بازار سے نکلا ایک دکاندار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس آدمی نے کہا سیٹ جی اس طرح بازار میں بےزت کیوں کرتے ہو میں نے کہہ تو دیا کہ دس تاریخ کو آپ کی اداری چکا دوں گا سیٹھ نے کہا ارے بھیا پیسے کون مانگتا ہے جب مرضی ہو دے دینا چلو دکان پر چلو کچھ شکر تو لیتے جاؤ صرف دو روپے کلو اس آدمی نے کہا دو روپے کلو ارے باپ رے پرسوں تک تو پانچ روپے کلو تھی نہیں نہیں میں اتنی سستی نہیں خریدوں گا سیٹھ نے کہا نہیں خریدنا پڑے گا میں تمہیں شکر دے کر رہوں گا میرا دھرم ہے سیٹھ نے زبردستی اس کے جھولے میں شکر ڈلوا دی دو دن بعد سرکاری کرمچاریوں کا جلوس نکلا وہ باہوں پر کالا پٹا لگائے تھے اور قیمتیں بڑھانے کی مانگ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا ہمیں ابھی بونس اور مہنگا بھتا ملا ہے اس کے حساب سے قیمتیں بڑھنی چاہیے پر ادھر قیمتیں ایک دم گھٹا دی گئی ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا یہ ہمارا اپمان ہے ہم کوئی بکھونگے ہیں ہماری بھی نیتکتا ہے سستا سامان خریدنا بےمانی ہے ویاپاری دام مڑھائیں ورنہ ہم دھرنا دیں گے شام کو بازار میں پتھراؤ ہو گیا بھیڑ نے نعرے لگائے بڑھاؤ بھاؤ بڑھاؤ جنتا کی مانگیں پوری ہو بھاؤ گھٹانے والوں کا ناش ہو سارے دیش میں آندولن پھیلا تھا ویاپاری اپنے ہٹ پر تھے پر جنتا اپنے ہٹ پر کوئی جھکنے کو تیار نہیں ادھر ودیشی پترکار حیرت میں دنیا کے اتہاس میں یہ نئی بات ہو رہی تھی وہ اپنے اخباروں میں رپورٹ بھیج رہے تھے یہ وچتر دیش ہے جو ہو رہا ہے وہ سپنا معلوم ہوتا ہے دنیا بھر میں قیمتیں گھٹانے کے لیے آندولن ہوتے ہیں یہاں قیمتیں بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں لوگ سستا مال خریدنے کو تیار ہی نہیں پردھان منتری کی نیتکتا اور مانویتا کی ایک اپیل سے ویاپاری ایک دم تیاگی ہو گئے ہیں ادھر اپنی نیتکتا پر ڈٹی ہے ہزاروں لوگ لاٹھی چارج میں غائل ہو گئے ہیں کتنے ہی ویاپاری پٹ چکے ہیں اراجکتا کی استھتی آ رہی ہے بڑی خراب حالت تھی آخر جنتا کے پرتن چیمبر آف کامرس کے ادھیش کے پاس پہنچے کہا بھائی صاحب اپنے ویاپاریوں کو سمجھائیے دیش کا تو خیال کیجیے مدرا اسفیتی کا خیال کیجیے لوگوں کی شکتی پر دھیان دیجیے ویاپاریوں کے اس رویے سے دیش کی ارتھ ویوستھا ٹوٹی جا رہی ہے آپ لوگ بھاؤ بڑھائیے چیمبر آف کامرس کے ادھیش نے جواب دیا اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری نیتکتا اور مانویتا کو پردھان منتری نے کیوں اکسایا اب جنتا نتیجہ بھگتے پرتندی منڈل نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی صاحب جنتا کی حالت بہت خراب ہے کیونکہ وہ سستا اناج کھا رہے ہیں بچہ دودھ کا گھونٹ لیتا ہے اور کر دیتا ہے کیونکہ اس میں سستی شکر ملی ہے لوگ چائے کا گھونٹ لیتے ہیں تو متلی آتی ہے کیونکہ چائے سستی ہے لوگ کرتا پہنتے ہیں تو شریر کھجلانے لگتا ہے کیونکہ کپڑا کم ریٹ کا ہے استری بگھار لگاتی ہے تو اسے چکر آ جاتا ہے کیونکہ تیل سستا اور شدھ ہے کچھ کیجیے دیش واسیوں کی جان خطرے میں ہے چیمبر آف کامرس کے ادھیش نے کہا بھیا آپ لوگ پردھان منتری کے پاس جائیے وہی استھتی کو ٹھیک کر سکتے ہیں پرتندیوں نے پردھان منتری سے بات کی سن کر انہوں نے کہا آپ لوگوں نے ہی مجھے ویاپاریوں سے اپیل کرنے کو مجبور کیا تھا دیکھ لیا میری اپیل کا جادو خیر میں استھتی کو ٹھیک کر دوں گا پردھان منتری نے پھر سے ریڈیو پر ویاپاریوں سے اپیل کی ویاپاریوں نے میری اپیل کو غلط سمجھ لیا تھا اس غلط فہمی کے کارن ہی دیش میں دکھد استھتی پیدا ہو گئی ہے میں نے ویاپاریوں سے سامان نیتکتا اور مانویتا کا پالن کرنے کو کہا تھا ویاپاری کو اپنی وشٹ ویوسا نیتکتا کا پالن ہی کرنا چاہیے آشا ہے وہ اب کو سامان بنائیں گے میں اپنی پہلے کی اپیل واپس لیتا ہوں دوسرے ہی دن بازار پہلے جیسا ہو گیا اور لوگوں نے راحت کی سانس لی